السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون تھری ون تھری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ مجھ کو کوئی نصیحت لکھ کر بھیج دیں جو مختصر ہو زیادہ لمبی نہ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام مسنون اور حمد و سلاد کے بعد لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوش ندی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی سے بے فکر ہو کر لگا رہا یعنی اللہ کو خوش کرتا رہا اور اللہ کی رضامندی اس کے سامنے رہی لوگ راضی ہوں یا ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی کے نقصان سے اس کی کفایت فرما دیں گے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے فکر ہو کر لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے یہ نصیحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے اللہ کو راضی کرنا اگر مقصد ہے چاہے لوگ راضی ہو یا ناراض ہوں تو یہ آدمی کامیاب ہے اور اگر اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کرنے کا آدمی کا ارادہ ہے اللہ ناراض ہو جائے بیوی راضی ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے بیٹا راضی ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے ساتھی جو ہے وہ راضی ہو جائے یعنی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں اگر کوئی لگا رہا تو اللہ تعالیٰ یا ان لوگوں کے حوالے اسے کر دیں گے اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اس کے مسائل اور الجھیں گے یہ حدیث ترمزی شریف میں ہے اس لیے اس کا خیال رکھیے کہ اللہ کو خوش کرنے کا ہم ارادہ کریں اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃن وجعلنا للمتقین اماما یہ دعا اللہ کے نیک بندے مانگتے ہیں عباد الرحمن مانگتے ہیں عباد الرحمن کا کہہ کر اللہ نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے بندیاں اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں یہ دعا میرے لیے بھی اللہ قبول فرمائے اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخر عوانہ الحمد للہ رب العالمین